پھر لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل